میں اصول فوج نمبر اول طریقہ یعنی ہے حضرت قرآن ہم نے نازل کیا ہے ہم نے آپ کو حکم دیا کہ بیان کرو اب اس کے بیان میں اگر تکلیفیں آئیں تو صبر فرماؤ بس صبر فرماؤ آپ واسطے حکم اوپر حکم اپنے رابطہ سے ہوں نمبر دو ترک مجاحنت اسی فوج نمبر دو ترک مدہنت نہ کرو سستی نہ کرو سمجھا اور ان کا کہا نہ مانو اور نہ کہا مان تو ان سے کسی گنہگار اور کفورن نہ شکرے کا یہ جو بڑے گنہگار کافر مشرق ہیں جو نہ شکرے ان کو کہا مت مانو بس پورے مربے کا یہ تیسرا اصول فوج ہے اور ہر وقت یاد کیا کر تو نام پاک اپنے رب کا بکرتم اصلا صبح اور شام صبح اور اور ہم فرماتے ہیں بکرتن سے مراد فجر کی نماز ہے اصیرن سے مراد زہر اور عصیر کی نماز ہے چوتھا نمبر ہے اصول فوج اور رات کے وقت بھی پس سیدھا کیا کر تو اس اللہ کے لیے اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز لی گئی ہے اور رات کے وقت بھی پس سیدھا کر اس اللہ پاک کو کر بس سب ہو یہ نمبر پانچ ہے اصول فوج اور پاکیاں بیان کرتا رہ لہلن طویلن رات لمبی لمبی لمبی راتیں اس کی پاکیاں بیان کرتا رہتا ہوں حضرت یہ توحید کا بیان سورہ القیامہ سے تفصیل کے ساتھ ہے وہاں تو بیان ہی نہیں تھا یہاں بیان ہے بس انہا اولائے اب پھر گزر آ گئی بے شک یہ کافر لوگ دوست رکھتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں دنیا کو اس دنیا کے جہان کو بس یا در ہونا یہ دکھائے جی، حب آج کا سمرا کیا نکلا سمرا یہ نکلا کہ جدرون رونا آہوم لکھا اسی حب دنیا کی وجہ سے اسی حب دنیا کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں آگے اپنے دن بہت مشکل کو ایک دن آ رہا ہے بہت مشکل یعنی کیا مت کا دن اس کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے جو من سکیلا جو ہے یہ زیادہ روم کا مقول بہی ہے درخت نہیں ہے بلکہ مقول بہی ہے خیال کرو اور ذرا ہوں درخ ہے ہاں، اور چھوڑ رہے ہیں آگے اپنے دن بہت مشکل کو نحن خلقناهم پھر اب قیامت کی بات آ گئی اور جہاں یہ چلکا رفع استباد چلکا ہے رفع استبعاد امکان قیامت کا بیان ہے کہ قیامت کا آنا ممکن ہے ہماری قدرت میں ہے سمجھا پھر حکوم کا بیان بھی ہوگا ہم ہی نے پہلی بار پیدا کیا ان کو نہ پر لکھا ہے امر اقبال چلکا یعنی ہے یہ پہلا ہمارے امکان کا بیان ہے ہم ہی نے پیدا کیا ان کو بشدنا اسلام اور مضبوط کر دیا ہم نے ان کے جوڑوں کو ویدا شینا یہ حضرت کیا لکھا ہے امر نمبر تین لکھا ہے ہاں؟ نمبر ون خلقنا ہم نمبر دو شدنا نمبر تین ویدا شینا اور جب کہ چاہیں گے ہم تو تبدیل کر دیں گے ہم ان جیسے تبدیلن تبدیل کرنا حضرت اس کے کیا مراد بدلنا امسالہ تبدیلا اس کی دو مرادیں ہیں ایک مراد تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر کیا دنیا میں جب ہم چاہیں گے ان کو برباد کر کے ان کی جگہ اور لے آئیں گے جس طرح قوم آج برباد ہو گئی اس کے بعد اور آ گئے قوم سمجھ برباد ہوئی اس کے بعد اور آ گئے ان کو بھی جب ہم چاہیں گے برباد کر کے ان کے بدلے اور لے آئیں گے ایک مطلب یہ ہے دوسرا مطلب کہ ان جب ہم چاہیں گے تو دوبارہ ان کو زندہ کریں گے ان کو جب چاہیں گے نسخہ اولا کے وقت یہ سے پہلے یہ مر جائیں گے پھر دوبارہ ہم جب چاہیں گے ان کو زندہ کریں گے پھر بدلنا کا کیا مراد ہے بدلنا سے مراد یہاں تبدیل صفات ہے پہلی صورت کے اندر تبدیل ذات ہے کہ ہم ان کو ختم کر دیں ان کے بدلے اور لے آئیں وہ تبدیل ذات ہے یہ زوات ختم ہو جائیں اور زوات آ جائیں اور دوسری صورت کے اندر جب یہ قیامت کا دوبارہ زندہ ہونا مراد ہے تو یہاں تبدیل ذات تو نہیں ہوگا بلکہ تبدیل ہوگا ہاں کیونکہ ذات تو وہی ہے جو پہلے پیدا ہوئی تھی اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا لیکن صفات میں تبدیلی ہوگی مثلا کافر جو ہیں وہ اندھے ہوں گے سمجھا ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی شکل خراب ہو جائے گی ابھی پتا ہے یوم دن وجوہ ہوئی یوم دن دن ہوں گی وہ بھی پڑھا نہیں پڑھا تو کفات کے اندر تغیر تبدل ہوگا مثلا مومن جو لنگڑے اندھے لولے وغیرہ ہیں وہ سارے توانا تندرست ہو کر اٹھیں گے تو صفات میں تغیر ہوگا تبدیلی ہوگی زوات میں تبدیلی نہیں ہوگی اور جب چاہیں گے ہم تو تبدیل کر دیں گے ہم ان جیسے تبدیل کرنا دہی اب حضرت تفریح بر مضامین سابقہ برمزامین بے شک یہ جو کچھ ذکر ہوا سورت کی ابتدا سے لے کر جہاں تک تذکرہ تم یہ کافی نصیحت ہے تذکرہ کون کافی نصیحت ہے فمن شاہ پس وہ انسان جو چاہے بنا لے ہوئے طرف اپنے رب کے سبھی رنگ راستہ بما اونا یہ دفعہ شبو ہے کہ اگر ہر بندے کو کیوں نہیں نصیحت ملتی سمجھا اللہ فرماتے نصیحت جو ہے وہ مشیت پر موقوف ہے تو جانے یعنی لیکن تذکر مشیت پر موقوف ہے لیکن تذکر مشیت پر موقوف ہے کہا ہے نہیں لکھا اور نہیں چاہ سکتے ہو تم تشاون معنی کیا کر رہا ہوں نہیں چاہ سکتے تم مگر یہ کہ چاہے اللہ پاک اللہ دفع شبو کیا لکھا ہے اس لیے بے شک اللہ تبارک مطالعہ ہیں جاننے والے بڑی حکمتوں والے کیا مطلب ہے ہر ایک کے ساتھ مشیت کیوں نہیں متعلق ہوتی اللہ نے فرمایا میں جاننے والا ہوں حکمت والا ہوں میرے جہاں حکمت کا تقاضا ہوتا ہے مشیت متعلق ہوتی ہے ان اللہ پر یہ عبارت ہوگی اور بعضوں کے ساتھ مشیت متعلق نہیں ہوتی اس لیے کہ مشیت حکمت پر موقوف ہے اس لیے کہ مشیت اور بے شک اللہ پاک ہیں جاننے والے حکیمن حکمت والے من یشاء فی رحمت چاہیے داخل کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کے اندر سمجھا کہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں نیچے لکھائے اور جس کو چاہے ظلم اور کفر میں مبتلا کر دے اور جس کو چاہے ظلم اور کفر میں مبتلا کر دے کیوں ہاں اور بس والے مینا اور ظلم کرنے والے جو تیار کر رکھا ہے واسطے ان کے عذاب علیم عذاب درد بسم اللہ الرحمن الرحیم بل مرسلات عرفا فل آصفات افسا ون ناشرات نشرا فل فارقات فرقا حضرت یہاں سورہ دہر کے اندر تو نمونہ بیان کیا تھا نا دوبارہ زندہ ہونے کا نا کس کا نمونہ بیان ہوا تھا کہ جب پہلے میں نے پانی کے قطرے کو سمیان بصیرن بنا دیا ہے تو دوبارہ بھی میں اس کو زندہ اب سورہ بل اور کے اندر اس سے ترقی فرمائیں گے کہ حشر و نشر کے بعد عذاب و ثواب کا نمونہ پیش کر رہے ہیں کس کا نمونہ پیش کریں عذاب و ثواب کیونکہ جس طرح دنیا کے اندر یہ کام ہو رہا ہے قیامت کے دن اسی طرح عذاب بھی ہوگا ثواب بھی ہوگا پہلے ان آیات کو واضح کرو پھر انشاءاللہ میں منتقل کروں گا قسم کو دہی پر ول مرسلات اور بل مر سلادا کے اوپر لکھا ہے عذاب دینے کے لیے ایک نمونہ بیان کیا گیا ہے اب کرو مانا بل سلا عرفا قسم ہے ان ہواؤں کی ریاح اس کا موصوف ہے قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی ہوئی ہے نرمی کے ساتھ جو چھوڑی ہوئی ہے نرمی کے ساتھ نرمی کے ساتھ جو چھوڑی ہوئی ہے بالکل نرم نرم ہوائیں ہیں پھل آفات آفا یہ فا ہے نا فا یہ فا اتف کے لیے ہے کس کے لیے ہے یہ الصفات کا اطف المرسلات میں ابھی انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ یہاں فا کیوں لایا گیا ہے پھل آفات آفا پس قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلنے والی ہیں تیزی کے ساتھ چلنے والی ہیں آصفات ہاں، کا معنی تو ہوتا ہے تیز چلنے والی لیکن یہاں تجریف کر رہے ہیں کیونکہ آسمان آگے کھڑا ہوا ہے اس کا معنی جار یاد کر رہے ہیں بس فل آصفات آسفا پس قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلنے والی ہے تیزی کے ساتھ تیزی کے ساتھ جو ہوائیں چلنے والی ہیں بنا شیرات نشرا اور قسم ہے ان ہواؤں کی قسم ہے ان ہواؤں کی جو <clears throat> اٹھانے والی باد پھیلانے والی ہیں بادلوں کو نشرن اٹھا کر ناشرا پھیلانے والی ہیں اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو پھیلانے والی ہیں بادلوں کو نشرن اٹھا کر اٹھا کر اوپر اٹھا کر پھر پھیلا دیتی ہے قسم ان ہواؤں کی جو پھیلانے والی ہیں بادیوں کو نشرن اٹھا کر سلفار قات سرخاط پس قسم ہے ان ہواؤں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں اللہ کے امر کو سمجھا بارش وغیرہ کو سرقن جدا جدا کر کے تقسیم کرنے والی ہے جدا جدا کر کے جدا جدا کر کے تقسیم کرنے والی ہے سمجھ رہے ہو میری طرف دیکھو گے وہ بزرگوں بچوں جی۔ کو مسئلہ سمجھو بارش سے پہلے ہوا بڑی آرام آرام سے نرم نرم ہوا چلتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوا ذرا تیز ہو جاتی ہے جی۔ کیا ہو جاتی ہے پھر دیکھتے ہیں تو بادل آ رہے ہیں بادل آ جاتے ہیں پھر بادل پھیل رہے ہیں کوئی خان پور جا رہا ہے کوئی صادق آباد جا رہا ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے سمجھ رہے ہو ایسا ہوتا ہے نہیں جی، جی۔ اب پہلے فرمایا بل مرسلات قسم ہے ان ہواؤں کی جو نرمی کے ساتھ چلتی ہے پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو تیزی کے ساتھ چلتی ہے ہوا پہلے نرم ہوتی ہے پھر کیا ہوتی ہے اس لیے فل آصفات ساتھ میں فال آیا گیا جو تعقیب پر دلالت کرتا ہے کیونکہ ہوا پہلے نرم اور پھر سخت ہوتی ہے نا بارش سے پہلے اس لیے پہلے نرم ہوا کا ذکر کیا گیا پھر اس کے بعد سخت ہوا کا لیکن وہاں فا فال آیا گیا جو تعقیب پر دلالت کرتا ہے یہ سمجھ آیا ہے جی۔ کیا مطلب ہے جس طرح سنو بات جس طرح کے ہوا نرم بھی چلتی ہے اور سخت بھی چلتی ہے تو اسی طرح چمک کے دن مومنوں کے ساتھ نرمی ہوگی اور کافروں کے ساتھ جی۔ آگے بننا شرا دے پھل سارے پاتے برفا ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کو پھیلاتی ہیں پھر اس کے بعد تقسیم کرتی ہیں کہیں جالا برستا ہے کہیں بارش برستی ہے کہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا ہوتا نہیں ہوتا تو فرمایا قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ کسی کے ساتھ عذاب کا معاملہ جس طرح سے کہیں جالا برستا ہے نقصان ہوتا ہے کہیں بارش ہوتی ہے نفع پہنچتا ہے اسی طرح قیامت کے دن کسی کے لیے رحمت برسے گی کسی کے لیے عذاب برسے گی اچھا لیکن فل سارے پاس میں فال چلایا گیا جہاں بھی اس لیے کہ فل فارقات پاس ہے ہیں بننا شرا کیونکہ بادل پہلے اٹھتے ہیں بادل پہلے پھر اس کے بعد کیا ہوتے ہیں جدا ہوتے ہیں سمجھا یار سمجھ رہے ہو پہلے کیا ہوتا ہے بادل اٹھتے ہیں پھر بادل کیا ہوتے ہیں جدا ہوتے ہیں اس لیے یہاں کل آیا ہے فال آیا ہے پرومانند بل مر عرفا اور کسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی ہوئی ہیں اور فن نرمی کے ساتھ اس طرح قیامت کے دن نرمی ہوگی موبحدوں کے ساتھ فل آصفات اصفا بس قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلنے والی ہیں تیزی کے ساتھ اس طرح قیامت کے دن کافروں کے ساتھ سختی ہوگی بنا شرات نشرا اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو اٹھانے والی ہیں بادلوں کو پھیلانے والی ہیں بادلوں کو اٹھا کر فلفا پس قسم ان ہواؤں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں <coughs> جدا جدا کر کے جدا جدا کر کے تقسیم کرنے والی ہیں سمجھا کیا لکھا ہے حضرت نیچے اوپر کہیں بادل بارش بارش کے بعد بادل تقسیم ہو جاتے ہیں ادھر ادھر کل ملک ہیں بس قسم اور ہواؤں کی جو ڈالنے والی ہے نصیحت کو ادرن واسطے ختم کرنے عذر کے اور ادرن جا واسطے ڈرانے کے عذر ختم کرنے کے لیے کل کو کوئی انسان خدا کو یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا تھا اور ندرن یا ڈرانے کے لیے ان نما تو دھونا یہ جواب قسم ہے ماں موصول آئے بے شک جو کچھ کے وعدہ دیے جاتے ہو کا لب واقع ہوں گی البتہ ضرور واقع ہوگا وہ کام ضرور واقع ہوگا فیضن نجوم تو میں سب تخویف اخروی ہے پر جب کہ ستارے بے نور کر دیے جائیں گے بجھا دیے جائیں گے اور جب کہ آسمان کھول دیے جائیں گے سمجھا تھی جی؟ اور جب کہ پہاڑ نو صفت اڑا دیے جائیں گے بغیر رسولوں کو پیدل اور جب کہ رسول وقت معین پر جمع کیے جائیں گے جمع کیے جائیں گے وقت معین پر لکھا ہے جی۔ وقت معین پر جمع کیے جائیں گے حضرت لکھا ہے اس وقت سب کا فیصلہ ہوگا جی۔ اس وقت سب کا فیصلہ ہوگا اس وقت اس وقت سب کا فیصلہ ہوگا لے اے یومن اجلت حضرت لے اے یومن کو لکھا ہے تحویل کیا لکھا ہے تحویل یہ تحویل ڈرانے کے لیے واسطے کون سے دن کے مؤخر کیا گیا وہ فیصلہ لے من فیصلے جواب واسطے دن فیصلے کے اور کیا پتا تجھے کہ کیا ہے دن فیصلے کس چیز نے بتایا تجھے کہ کیا ہے دن فیصلے کا بل مختص بڑی بربادی ہے اس دن واسطے جھٹلانے والوں کے ویل المبتدا المفتظ خبر ہے جو میں دن ہے مقدمین ویلوں کی بڑی بربادی ہوگی اس دن واسطے جٹلانے والوں کے علم الحمد ہے دنیا کا آیا نہیں برباد کیا ہم نے عذاب سے پہلے کافروں کو پہلے کافروں کو ہم نے برباد نہیں کیا تم منت میں او مخری اس کے بعد پیچھے لگائیں گے ہم ان کے پچھلوں کو پیچھے لگائیں گے ہم ان کے پچھلوں کو دوسروں کو بھی ہم ان کے پیچھے لگائیں گے جیسے بدر احزاب وغیرہ جی، بدر ہاں پیچھے لگائیں گے ہم پچھلوں کو یعنی یہ پہلو کے پیچھے لگیں گے جس بات میں عذاب میں جس طرح ان کو عذاب ہوا تھا ان کو بھی عذاب ہوگا جیسے بدر احزاب وغیرہ میں کزال کن فالو دل اسی طرح کرتے ہیں ہم ساتھ جرم کرنے والوں بڑی بربادی ہے اس دن واسطے سے جتلانے والوں کے اس لفظ کا بار بار تکرار ہے یہ تکرار کیوں ہے اس لیے کہ یہ تخویف اور ڈراوا ہے اور ترغیب ترغیب جو ہے اس کا بار بار تکرار کرنا جو ہے یہ کوئی مخل دل نہیں ہے کیونکہ مقصود ترغیب سے ہی ہوتا ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہر ایک کا متعلق مختلف ہے کیا ہے مختلف ہے اس لیے یہ اب تکرار ختم ہو گیا الم نخلو کو دلیل تو ون اجا نہیں پیدا کیا ہم نے تمہیں ہاں کگال کا نفالو بن کر دارین میں یا دار آخرت میں لکھا لکھ لو نفالو کے نیچے دارین میں یا دار آخرت دارین میں یا دار آخرت دارین دارین میں میں یا دیکھ لو کرو مانا آیا نہیں پیدا کیا سامنے تمہیں آیا ہاں اسی طرح کرتے ہیں ہم ساتھ مجرمی ان سے یا تو دونوں داروں میں دارے دنیا میں بھی دارے آخرت میں بھی اور یا صرف آخرت کے اندر ویل جو میری دل وہ کر نخلقم دلیل توحید نمبر دو ہوئی اچھا یعنی پیدا کیا ہم نے تمہیں پانی سے مہین جو بالکل بے قدر ہے حقیر اور دلیل اور پلید پانی سے پیدا کیا فجال نہ ہو بس کیا ہم نے اس کو فی قرار مکین جگہ محفوظ میں کہاں کیا ہے جگہ محفوظ میں سمجھا یعنی رہنے عورت ہے عورت کے رحم کے اندر اللہ اس قطرے کو محفوظ کر دیتے ہیں عورت بھاگے دوڑے لیٹے سوئے سمجھا کام کاج کرے وہ پانی کا قطرہ بالکل محفوظ جگہ پر ہے علاقہ درین معلوم ایک وقت معین تک علاقہ درین معلوم کا مانا بولو صحیح ایک وقت معین تک بس اندازہ کیا ہم نے بس بڑے اچھے ہیں ہم اندازہ کرنے والے بڑی بربادی اور دن واسطے جٹلانے والوں کے الم نجال الارض دلیل توحید افری نمبر دو فون لکھا ہے پہلے کون سی دلیل گزری ہے کہ یہ فون لکھا ہے وہاں سوم لکھا تھا یہاں سوم لکھا ہے سمجھا پہلے جاتا علم نہ خلوق کم جاؤ دلیل توحید نمبر اول کیونکہ سورت کے اندر پہلے تو کوئی دلیل اکڑی نہیں گزری سمجھا خیال کرو ذرا الم نہ جال اردب کے ساتھ خیال کرو آیا نہیں کیا ہم نے زمین کو کافی ہونے والی احیا ام امواتا زندوں کو اور مردوں کو زندوں کو اور مردوں کو زمین جو ہے اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے سارا کچھ یہاں سے نکل رہا ہے اور پھر سارا کچھ زمین کے اندر ہی جا رہا ہے سمجھا سی زندوں کو بھی کافی ہے مردوں کو بھی کافی ہے زندوں کو زمین کا اوپر کافی ہے مردوں کو زمین کا اندر کافی ہے سمجھا جی کیا ہم نے زمین کو کساتن کافی ہونے والی مردوں کو ازندوں کو اور مردوں کو اور کیا ہم نے بیچ اس کے پہاڑ شام خاتن بلند خاتے بس پڑے ہوں اور پلایا ہم نے تمہیں پانی فراتن میٹھا میٹھا پانی زمین سے نکال کر بڑی بربادی ہے اس دن ویسے جٹلانے والوں کے انفلقو تزلیل مجرمین چلی گئے اور یہ قیامت کا حال کا بیان ہو رہا ہے سمجھا کہ تخلیف اخروی بھی ہے اور قیامت کا پہلا حال ہے چلو تم طرف اس آگ کے جو تھے تم ساتھ اس کے جھٹلایا کرتے تھے دنیا میں کہتے تھے کہ دوبارہ زندہ ہونا نہیں جہنم نہیں عذاب نہیں چلو اب اس کی طرف سمجھا سی ان پالے کو شدت نار چل جائے چلو تم طرف ایک سائے کے جو صاحب ہے تین شاخوں کا تین شاخوں کا کیا مطلب ہے دھواں جب بہت ہوتا ہے نا جب نکلتا ہے تو تقسیم ہو جاتا ہے کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا تو دھواں جو ہوگا جہنم کا بہت زیادہ تو وہ تقسیم ہو کر نکلے گا جی جاؤ تم چلو تم طرف سائے کے جو صاحب ہے تین شاخوں کا لا غلیل نہیں ہے سایہ کرنے والا نہیں ہے کرنے والا اور نہ دفاع کرے گا فائدہ دے گا من اللہ حد تپش سے کسی چیز کا تپش اور گرمی سے کسی چیز کا فائدہ نہیں دے گا انہا ترمیم شارن تو دیکھو آپ جب جلتی ہے چنگاریاں نکلتی ہیں تو پہلے چنگاری بڑی ہوتی ہے پھر چھوٹے ہوتے چھوٹے ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں اللہ فرماتے جہنم جو چنگاری نکالے گی تو جب چنگاریاں نکلیں گی تو بڑے بڑے محل کے برابر اس کی چنگاریاں ہوں اور ہوتے ہوتے آخر کے اندر جا کر اونٹ کے برابر ہو جائے گی اللہ اپنا آگاہ ہاں بے شک وہ جہنم اور آگ تر بھی شارا ڈالتی ہے چنگاریاں پھینکی گی چنگاریاں کل قصر مثل محل کے کل قصر کے نکل کر ابتدا ان جی، کی ابتدا ان جمالت جمال گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے یوں لگے گا کہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں حضرت اب یہ علم کے تعارف نہ رہا کہ پہلے فرمایا محلمار پھر فرمایا اونٹ کے برابر تو جواب آج یہ کہ ابتدا میں جب نکلے گی تو محل کے برابر آخر میں آخر میں اونٹ کے برابر سمجھا گی کا انہوں جمال تم سب گویا کہ وہ اونٹ ہیں درد رنگ کے وہ لوگ بڑی بربادی ہے اس دن وقت سے جھٹلانے والوں کے ہاگا اونا حال خانی قیامت ہے یہ وہ دن ہے جو نہیں بولیں گے وہ جہنمی اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی بولنے کی ادھر کرنے کی فضا تھا ضرور تاکہ ادھر کریں وہ ادھر کرنے کی ان کو اجازت نہیں دی جائے گی تو یا اللہ یہ جی تو ظلم ہے مجرم کو عذر کرنے کی تو اجازت دی جائے فرمایا عذر کرنے کی اجازت اس لیے نہیں ہوگی کہ عذر ان کا ہوگا کوئی نہیں عذر ان کا ہاں نیچے لکھا ہے یا نہیں کیونکہ واقع میں کوئی کیونکہ واقع میں کوئی عذر نہ ہوگا دل ہاگا یوم الفصل تیسرا حال ہے قیامت کا یہ ہے دن فیصلے کا جس کی تم تقریب کرتے تھے جس کی تم دنیا کے اندر تم تقریب کیا کرتے تھے تم سمجھا سی جی؟ تو یہ ہے دن فیصلے کا جی جمانا آج جمع کیا ہے ہم نے تمہیں آج جمع کیا ہے ہم نے تمہیں بل اولینا اور پہلوں کو تو جمع کیا ہے فیصلہ کے لیے اس کے لیے فیصلے کے لیے بس اگر ہے واسطے تمہارے کوئی ہیلا کوئی تدبیر کیسی فیصلہ عذاب سے بچنے کی جی۔ فیصلہ عذاب سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے فقیدون تو بس تدبیر کرو تم مجھ پر چلا لو مجھ پر وہ تدبیر تم مجھ کے اوپر چلا لو سمجھا تھی جو بشارت بے شک متقین بچنے والے شرکوں کو کرتے فی دلال نعمت نمبر یعنی ہاں، کے ہوں گے وہ عیون نمبر دو اور چشموں کے ہوں گے نمبر تین اور میروں کے ہوں گے کمال ہے میوے وغیرہ سمجھا وہ ان چیزوں سے جو وہ خود چاہیں گے خواہش کریں گے ہر وہ چیز جس کی وہ خواہش کریں گے وہ ان کو ملے گی اللہ کلو بشربو اکرام طریقہ اکرام اللہ فرمائیں گے کہا جائے گا سے کھاتے رہو اور پیتے رہو کھاتے رہو اور پیتے رہو ہنی ہنی مزے کے ساتھ یہ بھی کمال ہے بیما کم تم سباب جنت یعنی سباب جنت جو تھے تم عمل کرتے تھے دنیا میں ان کا کگال کرنا جو دل بے شک ہم اسی طرح بدلا دیں گے نیکی کرنے والوں کو بڑی بربادی ہے اس دن واسطے موقع دے گی ان کے کلو و متا ہو یہ تخویف ہے کیا ہے ڈرا رہا ہے کافروں کو کہا جا رہا ہے ابھی جنتیوں کو کہا گیا نا کلو بچر وہ اور چیز ہے وہ جنتوں کو کہا جائے گا کھاتے رہو رہو یہ ان کو جو ہے یہ گجر ہو رہی ہے کھا لو کھا لو نفے اٹھا لو تم نے مرنا ہے آگے آنا ہے جہنم تیار ہے سمجھ رہے ہو کلو کھا لو متو اور نفے اٹھا لو نکل کا ہوگا دنیا میں کس میں دنیا میں کلی لنگ تھوڑا عرصہ تھوڑا عرصہ سمجھا سی اوپر عبارت ہے تمہارا عذاب ضرور آنے والا ہے کیونکہ تمہارا عذاب ضرور آنے والا ہے کیونکہ ان ہے اس لیے کہ بے شک تم مجرم انہیں جرم کرنے والے ہو کیا کرنے والے ہو جرم کرنے والے اور مجرم کو سزا ضرور ملتی ہے اور مجرم کو سزا ضرور ملتی ہے لہم اور جب کہ کہا جاتا تھا ان کو دنیا کے اندر جھک جاؤ ارکو کا من رکو اطلاع ہی نہیں ہے ارکو کا من تابے دار ہو جاؤ جھک جاؤ عقائد و اعمال میں عقائد و اعمال میں لا یارکون تو نہیں جھکتے تھے تو بڑی بربادی ہے اس دن واسطے جھکرانے والوں کے سب ائی حدیث بادہ جو چل گئے زجر مال اقناق بھی ہے اور حضرت نبی علیہ السلام کو ان کے ایمان سے نا امید کیا جا رہا ہے کہ حضرت آپ ان کے ایمان سے نا امید ہو ایسا فقی و بلیغ اور ان کا کلام آ گیا انہوں نے نہیں مانا تو اب کون سا کلام اور مانیں گے حدیث پشچات کون سے کلام پاک کے بعد اس قرآن پاک کے بادہ ہے جو بلیغ الفاظ والانذار ہے جو بلیغ الفاظ اب انظار ہے جس کے الفاظ بھی بلیغ ہے انحظار کا طریقہ بھی بلیغ ہے تو بس آپ کون سی کلام کے بعد ایک پرانے پاک ہیں جو میرون ایمان لائیں گے یہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سورہ نبادی ہے اس کے اندر اللہ صاحب نے ابتدا کے اندر نعمتوں کا ذکر کیا ہے کس کا ذکر کیا اور نقل متن کو رقا کے چھوڑ دیا نقمتوں کا ذکر نہیں کیا جو انسان پر دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں ان کا ذکر نعمتوں کا ذکر کیا نہ الحمدال ملجبال خلق ناک مزوا جاق نے اشارہ کیا کہ دنیا کے اندر نعمتیں بھی ہیں اور مصیبتیں بھی ہیں اسی طرح کے دن نعمتیں بھی ہوں گی اور اور سمجھ رہے ہو یہاں بھی نمونہ بیان کیا گیا سمجھانے کے لیے لیکن جہاں نعمتوں کا ذکر کیا گیا مصیبتوں کا ذکر نہیں کیا گیا اس کو ان پر کیا کر کے چھوڑ دیا گیا کہ کیا سمجھ رہے ہو کرو مانا ہم یہ ہے ابتدا کے اندر کس چیز کے متعلق پوچھتے ہیں یہ لوگ بار بار آتے ہیں نا نبی السلام کے پاس کیا مت کب ہے کیا مت کب ہے کس چیز سے پوچھتے ہیں یہ لوگ آنند نہیں خبر بہت بڑی سے بہت بڑی خبر سے یہ پوچھتے ہیں اللہ بھی ہے مختلف وہ خبر جو یہ لوگ بھی جو اس کے اختلاف کرنے والے ہیں یہ لوگ بھی تو اس کے اختلاف کرنے والے ہیں کلّا خیال ہونا یوں تو نہیں چاہیے تھا اختلاف تو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو تو مان لینا چاہیے تھا سیال مونا ان قریب جان لیں گے مرتے ہی جان لیں گے مرتے ہی کلّا سیال منا اس کے بعد ان کا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا ان قریب جان لیں گے سمجھا قبروں سے اٹھتے ہی قبروں سے اٹھتے ہی جان نہیں جانا ہاں میں تو دیکھ لوں پہلے پھر لکھواتا ہوں کلّا سیال خیال سیال ایک تو یہ ہے کہ دوسرا خیال امور پہلے کی تاکید ہے کیا ہے مانا ایک ہے اور لگنا تاکیف اولا یعنی تاکید ہے جہاں بنا رہے دوسرا مانا کہ کلّا خیال امول پہلا جو ہے مرتے ہی دوسرا سیال امون قبر سے نکلتے ہیں اس لیے لکھ لو پہلے کلر سیاح امون کے نیچے مرتے ہی مرتے ہی اور دوسرے کے نیچے قبروں سے اٹھتے ہی جوڑے نر وا بجال نانو گو اور کیا ہم نے نیند تمہاری کو صبح کا دریا اور کیا ہم نے رات کو لباسن لباس اوڑھنا سمجھا اور کیا ہم نے دن کو معاشن کمائی کرنے کا دریا کمانے کا دریا وہ بنے نا اور بنایا ہم نے اوپر تمہارے ساتھ آسمان شیدا دن مستحکم اور مضبوط مستحکم اور مضبوط سمجھ رہے ہو وہ جالنا اور پیدا کیا ہم نے چراغ کو وہ واجن جو چمکتا ہوا ہے چراغ کو جو چمکتا ہوا ہے چمکتا چراغ ہم نے پیدا کیا ہے سمجھا نا سی سراج وہاجا سے مراد کیا ہے جناب سورج کیا مراد ہے کیونکہ اور جگہ پر بھی آیا ہے نا اگلے دن کل پر آیا ہے نا بجال شمتا سراج کرو وہ نامین بہت موت سے اور اتارا ہم نے مو اور سہرا ان بادلوں سے جو نچڑنے والی ہیں کیا ہے سنو بات جب بادل بھرے ہوئے پانی میں کھڑے ہوتے ہیں نا آسمان پر یوں لگتا بس ابھی بارش ہوتی ہے ابھی بارش ہوتی ہے جس طرح سے اپنا پانی ٹپکنے والا ہوتا ہے اس طرح معلوم ہوتا ہے اور کیا اتارا ہم نے منل مو اور ہے نچڑنے والی بادلوں سے مان پانی سجا جن بکثرت بہنے والا سجا جن والا دینے والا خریدا بھی ہی حکمت انزال حکمت ہاں انزال کی حکمت ہے تو ہم نے اتارا پانی اتارا اس لیے کہ تاکہ نکالے ہم اس کے ذریعے دانے کو وہ نبات اور دوسری نباتات اور دوسری نباتات دانے بھی نکلے اور بھی نہ بات نکلے اور باغات الفافن پتوں میں لپٹے ہوئے پتوں میں پھل جتنے جتنی بھی نکلتے ہیں وہ پتوں میں لپتے ہوئے ہوتے ہیں وہاں کے اندر سے نکلتے ہیں پتوں میں لپتے ہوئے بس ان میں جو فصلے اب آپ حضرت بیان وقوع ہے یہ ہے اخرویہ اور بیان کیا لکھا ہے بولو صحیح بیان بے شک دن فیصلے کا ہے میکاتن وقت مقرر یوم الفخر کی سور ہے یہ پہلے یوم الفصل سے کیا بن رہا ہے یوم الفصل سے بدل بن رہا ہے کہا خیال کرو یہ بدل ہے جس دن کے پھونکا دیا جائے گا سور میں بس آؤ گے تم افواجن فوج کے بھی سماؤ اور کھول دیا جائے گا آسمان پر ہو جائے گا آبن دروازے ہی دروازے ابواون کا مانا اچھا بالکل دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان پر اب دروازے نہیں ہیں اب جو ہے آسمان پر دلیل فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کانت ابواب جہاں کھڑا ہوا قیامت کے دن دروازے آج دروازے قیامت کے دن دروازے ہوں گے سمجھ رہے ہو جواب جواب یہ کہ یہاں تو ابوابن کا معنی ہی اور ہے یہاں تک آسمان جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا ہر جگہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے یہ مراد نہیں ہے کہ آج دروازے نہیں ہیں چمک کے دن دروازے ہوں گے مانا آسمان پر دروازے بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن اپنا اس دن جو ہے وہ ہر ہر جگہ سے جو کھلے گا تو دروازے ہی دروازے ہو جائے گا اس لیے یہ کہا گیا ہے بس جی اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ ہو جائیں گے وہ خراب آ کیا ہو جائیں گے دیکھو بات سمجھ میں کانت خرابا کا کیا مطلب ہے ایک مطلب باد ہے کہ خرابت کا مانا لاشے ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے جس طرح سے تم کسی سے پوچھو چندے والے سے کہ فلانے چودھری صاحب نے تمہیں کتنا چندہ دیا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا دیا ہے خاک دیا ہے خاک کا معنی کچھ نہیں دیا تو کانت خرابن کا معنی کانت لاش ہے پہاڑ لاش ہے ہو جائے ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے دوسرا چاہیے کہ نہ بلکہ خراب کا حقیقی معنی مراد ہے پہاڑ ریت کی مانند ہو جائیں گے پیچھے میں سمجھایا ہوں کہ پہاڑ نیچے گریں گے جو سخت حصہ ہوگا وہ نیچے گر پڑے گا اور جو اجزاء جو ہیں وہ بالکل باریک ہوں گے وہ غبار کی طرح اڑ جائیں گے بھائی پیچھے کر نہیں آیا ہاں خیال پورا کرا اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ پر ہو جائیں گے ریت چمکنے والا اتنا جہنما حال خانی بے شک جہنم ہے مرفادن پادن تاک میں جو انتظار بیٹھی آئے کافر اور اسے چھین لو سمجھا تاپ میں آئے بے شک جہنم سمجھا سنگیا بے شک بے شک جہنم حال فانی لکھا ہے بے شک ہے مرفادن منتظر مرفادن کا معنی منتظر بھی ہے میں اور منتظر وقت نکلنے والوں کے حد ابودیت سے جو نکل گئے لوگ معابن ٹھکانا لابسی نفیحا احبابا رہنے والے بیچ کے کارن لکھا بے انتہا زمانے لکھا ہے بے انتہا زمانے کے اندر رہیں گے سمجھے سی اللہ پناہ آتا فرما لا یو کو نہیں چکھیں گے بیچ کے ٹھنڈک کو مزہ ٹھنڈک کا جی ٹھنڈا پانی پینا تو پجا ٹھنڈک کا مزہ ہی نہیں چکھیں گے وہ تو سن رہے ہو ان شاء اللہ تعالی بات آئے گی جی، تبت یدا ابھی لہدن دن پر میں عرض کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو آپ کو جب پیاس لگتی ہے تو یہاں سے پانی پی لیتا ہے سمجھا اللہ فرماتے لا یزو کو بردن بردن والا وہ نہیں چکھیں گے بیچ اس جنت سے مزہ ٹھنڈک کا بلا شرابن اور نہ پینے کی کوئی چیز اللہ حمیمن ہاں مگر گرم پانی وہ غصہ اور پیپ بہتی ہوئی اور اللہ پناہ فرما دے اور پیپ بہتی ہوئی جزا یا اللہ یہ تو ظلم ہے یہ تو چاہے ظلم ہے فرما نہیں یہ جزا ہے پوری پوری جو کچھ وہ کرتا رہا اس کے کو بدلا مل رہا ہے ان قانولا لاجون حسابا فباب عذاب اول فساد عقیدہ لکھا ہے خیال کرنا لا ارجون حسابہ سے ظہری طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بد عقیدگی کا بیان ہے یہ بد عملی کا بیان ہے اصل میں بے شک یہ لوگ تھے وہ نہیں عقیدہ رکھتے تھے نہیں امید رکھتے تھے حساب و کتاب کی جب حساب و کتاب کا عقیدہ نہیں تھا اس لیے ہر برائی کا ارتکاب کرتے اور نیکی سے دور رہتے نہیں لکھا ہوا لکھو لکھو چاہیے حاشی پر کوئی کسی کی بات نہیں لاجر جو نہ حساب اس لیے ہر برائی کا ارتکاب کرتے اس لیے ہر برائی کا ارتکاب کرتے اور نیکی سے دور رہتے ہیں اس لیے ہر برائی کا ارتکاب کرتے اور نیکی سے دور رہتے کہ ایک انسان قائل ہے اس بات کا کہ قیامت برحق ہے تو وہ ڈرے گا خدا سے اور بد عمل نہیں کرے گا ایک آدمی جب قیامت کا سے منکر ہے تو جو چاہے گا عمل کرے گا جنا کرے گا قتل کرے گا چوریاں کرے گا ہاں خیال کرو ذرا بے شک وہ لوگ تھے نہیں عقیدہ رکھتے تھے حساب حساب و کتاب کا اس لیے ہر برائی کا ارتقاب کرتے اور نیکی سے دور رہتے وکد آیات نا نمبر دوم فساد عقیدہ کیا لکھا ہے فساد عقیدہ عقیدہ بھی ان کا غلط تھا اور جٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو لکھا ہے تکوینیا و تنزیلیا نہیں لکھا ہوا تو لکھ لو آیات کے نیچے تکوی و تنظی آیات کا انہوں نے انکار جھٹلایا کزا بن حضرت یہ کزابا ہے نا کزابا جو کزابن قزہ بن بے تقوی ہاں یہ کذاب مصدر نہیں ہے یہ مصدر کے معنی کے اندر ہے تقریباً معنی کے اندر ہے اور جٹلا انہوں نے ہماری آیات کو جٹھلانا بک اللہ شہن آفین آؤ اور ہر چیز کو آفینا محفوظ کر رکھا ہم نے اس کو کتابن لکھ کر آفینا ہو کتابن کا معنی محفوظ کر رکھا ہم نے اس کو کتابن لکھ کر کہاں لکھ کر میں سزو کو سزو کو بلکائے تزلیل چلکائے اور کہا جائے جو کالو لو کہا جائے گا ان کو پس چکتے رہو تم بس گز نہیں زیادہ کریں گے ہم تمہیں اللہ عذاب مگر ادر عذاب کے بس ہم تمہیں عذاب ہی دیں گے اور کچھ بھی نہیں دیں گے کرو مانا سے اللہ اکبر پت نے ہر گتنی زیادہ کریں گے ہم تمہیں مگر عذاب کے اندر بس یہ تھی تخویف کیا تھی اب آویری بشارت ان جانل بے شک سے ڈرنے والوں کے مفادن کامیابیاں ہوں گی مفادن کا مانا ایک نہیں بلکہ کئی کامیابیاں ہوں گی اللہ مجلنا میں ہوں خدا یعنی باغات ہوں گے یعنی باغات ہوں گے کس لیے ہوں گے کھانے اور سیر کرنے کے لیے جی، جی۔ کھانے اور سیر کرنے کے لیے وہ آنا بن اور انگور ہوں گے انگور ہوں گے کھانے کے لیے اس کے لیے یہ تخفیف بادت تعمیم ہے حضرت پہلے ہدایت کو تھا اب پھر آنا بن خاص کو ذکر کیا گیا وہ کبائے با اطرابا اور کیا لکھا ہے کمال کمال اول اطرابن کمال دوم اور اپنا نوجوان لڑکیاں سمجھا سی <clears throat> اصل میں حضرت قوائد کا مانا میں عرض کر دوں کہ وہ لڑکی جو ابھی جوان ہو رہی ہے اس کے پستان ابھی نکل رہے ہیں اس کو قوائد کہتے ہیں اصل میں قوائد کاب سے ہے کاب کا معنی ہوتا ہے اصل کے اندر یہ گنا ہوتا ہے نا گنا جس کا رس چوستے ہیں جس کی جی، جی۔ نئے جس کو کہتے ہیں اس کے اندر اپنا گرہیں پڑی ہوئی ہوتی ہے دیکھا ہے نا اس کو اصل کے اندر کاب کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہر اس چیز کو جو ابھری ہوئی ہے اوپر نکلی ہوئی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں یہ جو ہمارا گٹا ہے یہ ہڈی ابری ہوئی ہے نا پاؤں کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں کاب اس لیے کہ یہ ہڈی اوپر نکلی ہوئی ہے تو بارہ اس کا مانا ہے بکوا اور ابھرے ہوئے پستانوں والی اترابن ہم عمر اترابن سمجھا سی کرو مانا سی اترابن ہم عمر یہ دوسرا کمال ہے وکا سندہ اور پیالے ہوں گے پینے کے لیے دیہا کا یہ کمال ہے چھلکنے والے دیہا کن مانا اور برتن میں کوئی شربت وغیرہ ہو اور لے کر آؤ اور چھلک رہا ہو تو وہ خوبصورت لگتا ہے سمجھا نہیں اور پیالے ہوں گے چھلکنے والے لا یسماؤں نہ کمال ہے اور اور یہ رفا مقدر عیش کیا لکھا ہے رفا مقدر عیش ہے سمجھا سب کچھ ہو کھانے پینے کا لیکن ساتھ جو ہے وہ بک بین بھی ہو ہمسایا یا دوسرا جو ہے وہ ہر وقت کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے بڑی گندی باتیں بےہدا گالم گلوچ ہر وقت انسان خراب ہو رہا ہے اللہ نے فرمایا جنت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو مقدر عیش ہوئے جو عیش کو مقدر کر دے ہوئے میں خراب کر دے مقدر کاف کراچی کے ساتھ یہ مقدر ہے خیال کرنا رفا مقدر عائش اور سمجھ رہے ہو اچھا جی، مقدر عائش کیا بات ہے ہاں مانا کرو <coughs> نہیں سنیں گے وہ بیٹ اس جنت کے لغون کوئی بےحدہ بات لغون بلا کی زابن اور نہ کوئی جھوٹ اور نہ کوئی جھوٹی بات نہ کوئی لغو بات ہوگی نہ کوئی جھوٹی بات ہوگی جزا امر ربے کا حضرت جزا منصوب ہے اس کا ناصب صرف جو جزونا مقدر ہے کیا مقدر ہے جو جزونا دیے جائیں گے بدلہ دیے جائیں گے بدلہ دیا جانا ان کے اعمال صالحہ کی یہ جزا کس چیز کی ہے اعمال صالحہ کی تیرے رب کی طرف سے آپا انحصاب جو کہ انعام ہے کافی چاہے جو انعام ہے کافی انعام ہے حسابن کا من کافی رب سما بات ہے یہ رب کا کیسے بجائے بن رہا ہے یعنی رب آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہے بہت بڑا مہربان ہے لا کونا نہیں اختیار رکھیں گے کون اجل خل کو افضل اجل ساری مخلوق اس میں داخل ہے ملکہ بھی اور انسان بھی اور جنات بھی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا نہیں اختیار رکھیں گے اس اللہ سے بولنے کا اور بات کرنے کا کوئی نہیں بول سکے گا جی یوم یقوم الروح <clears throat> جس دن کے کھڑا ہوگا روح سمجھا یقوموں پر دو لفظ ہیں ایک لفظ ہے رو برو خدا کے رو برو اور دوسرا لفظ خوشو او خزو سے نہیں لکھا ہوا جس دن کے کھڑا ہوگا رو برو خدا کے روح جبری علیہ السلام خوشو و خو سے بل ملائے اور دوسرے فرشتے فن قطار باندھ کر فن قطر باندھ کر لا یا نہیں سفارشیں کریں گے من اذن علام الرحمن لکھا ہوگا یعنی شفاعت بعد اذن ہوگی یعنی شفاعت مگر وہ انسان جو اجازت دے گا اس کو رحمان وقالا نمبر دو اور محض محدود ہوگی محض محدود ہوگی جس کے لیے اجازت ملے گی اور کہے گا ثواب کو ثواب سے مراد کیا ہے یعنی وہی بات جس کا اذن ملا یعنی وہی بات جس کا اذن ملا زالے کا جو کو وہ دن ہے برحق کا وہ وہ دن ہے برحق فمن شاہ اس کے حالات سن کر اس کے حالات سن کر وہ انسان جو چاہے بنا لے ہوئے اپنے رب کے آبن ٹھکانا انا ہوں اتما اتمام حجت طریقہ ہے ہم نے حجت پوری کر دی ہے بے شک ہم نے ڈرایا ہم نے تمہیں عذاب سے جو بالکل قریب ہے سمجھا کلو قریب عذاب جو بالکل قریب ہے یوم جن ضور المر ہو حضرت یوم ہے زمان عذاب طریقہ ہے اور لکھا ہوگا واقع ہوگا واقع کائن لکھا ہے کائن ہے وہ عذاب جو ہونے والا ہے جس دن کے دیکھے گا انسان دیکھے گا انسان اپنے سامنے حاضر جانوروں یعنی کے نیچے اپنے سامنے حاضر دیکھے گا انسان ماں قدامات اس خیر و شر کو اس خیر و شر کو جو آگے بھیجے ہیں اس کے دونوں ہاتھ ہونے بے القاصر ندامت مجرمین چل یعنی کا ہے اور کہے گا حسرت سے کافر یا لیتنی اے کاش کہ کن تو تھوڑا با ہوتا میں مٹی میں تو مٹی ہوتا یعنی جب میں پہلی دفعہ مرا تھا تو مٹی ہو گیا تھا تو اب دوبارہ زندہ نہ ہوتا پہلے وہ کل کے سبق کے اندر یا لیتا تل کاش کے وہ موت فیصلہ کر دیتی اور میں دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا بالکل ہوتا میں تو مٹی سمجھ رہے ہو سورہ ونازعات جو ہے نا اس کے اندر بھی جزا اور سزا کا نمونہ ہے کس کا نمونہ ہے یہ ایک حال ذکر ہو رہا ہے کہ انسان موحد مومن جب مرتا ہے تو ملیکا جو ہیں ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں نرمی والا معاملہ کرتے ہیں آسانی والا معاملہ کر کے ان کی روح کو آسانی سے نکالتے ہیں اس طرح نکالتے ہیں جس طرح گھڑے کے اوپر ڈھکنا تھا اور ڈھکنا اتار لیا اور اندر سے پانی نکال لیا اس طرح ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ بڑی آسانی سے ان کی روح نکلا کرتی ہے اور کافروں کے ساتھ معاملہ سختی والا کرتے ہیں ید وجوہ ہم وجوہا ہم ان کے منہ کو مارتے ہیں پیٹھوں کو مارتے ہیں وغیرہ وغیرہ سمجھا نا سی تو ان کے ساتھ بڑی سختی والا معاملہ ہوتا ہے جس طرح دنیا کے اندر ایمان والوں اور مبحدین کے ساتھ نرمی والا معاملہ ہے اور کافروں کے ساتھ سختی والا معاملہ ہے اسی طرح قیامت کے دن ہوگا کہ کافروں کے ساتھ سختی ہوگی مبحدین کے ساتھ نرمی ہوگی کوئی سمجھ آیا ہے اب ایک اشکال بھی عرض کر دوں خاصا پھر مانا کرتے رہیں گے اشکال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ مومنین کے ساتھ نرمی والا معاملہ ہوتا ہے حالانکہ ہم کتنے مباحد مومن دیکھتے ہیں سمجھا کہ جن کو بڑی سختی ہوتی ہے روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے دو دو تین تین چار چار دن بھی ہم نے دیکھے ہیں ایسے بندے جن کو سکرات لگی رہی اور روح بعد میں نکلا ہے وہ سن رہے ہو اس کی کیا وجہ ہے تم تو کہتے ہو آسانی ہوتی ہے ہم نے تو دیکھا مشقت ہوتی ہے جواب یہ ہے کہ یہاں آسانی کا جو ذکر ہے وہ وہ آسانی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ اس عالم کی تنگی ہے تنگی جو ہے یہ اس عالم کے اندر جس طرح مومن کو بخار آ جاتا ہے تکلیفیں آتی ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں گناہ معاف ہونے کے لیے کیوں ہوتی ہے تو یہ جو ہمیں تکلیف نظر آتی ہے اس کو اس تکلیف اور راحت کا یہاں ذکر اور سن رہے ہو یہ دنیاوی تکلیف ہے دنیاوی راحت ہے وہ کتنی کافر ہے سمجھا سی اور جو بس پتہ ہی نہیں چلتا مر جاتے ہیں دیر ہی نہیں لگتی ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی تو یہ راحت اور تکلیف دنیا کی ہے اس کا یہاں ذکر نہیں یہ عالم بردخ کی وہ جو ہمیں نظر نہیں آتی مثلا اللہ نے فرمایا ہے نا کہ کافروں کو فرشتے مار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں مارنا نظر آتا ہے سمجھ رہے ہو اسی طرح جو اللہ نے فرمایا کہ جب انسان مومن مرنے لگتا ہے تو تلقا حمل ملائے کا پیچھے پالائے ہو ان الله ثم استقاموا وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ وقت موت و در قبر و بوقت حشر پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا تو مومن کے پاس جو فرشتے آتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے بشرا کو مل جم آج تمہارے لیے خوشخبری ہے وہ فرشتے ہمیں نظر آتے ہیں نہیں آتے تو یہ بات اگلے جہان کی ہو رہی ہے برداخی یعنی وہ معاملات جو ہمیں نظر نہیں آتے بظاہر ہمیں تکلیف نظر آتی ہے لیکن حقیقت اندر کے طور پر مومن کے لیے کیا ہوتی ہے آسانی اور کافر کے لیے کیا ہوتی ہے سختی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والد صاحب رحم اللہ جلسوں کے بڑے مخالف تھے فرماتے تھے رحیم یار خان درمیان میں ہے ادھر سے کوئی آتا ہے تو جلسہ کر کے جاتا ہے ادھر سے کوئی آتا ہے تو جلسہ کر کے جاتا ہے سمجھے نا اور واقعی یہ معاملہ ہے ادھر سے ادھر سے جو ہے وہ سارے دل سے یہاں ہو رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا خان پور جلسہ تھا شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ آئے تقریر تھی والد صاحب بھی ساتھ ہوتے تھے تو وہ ہمارے استاد شیخ مولانا عبد الکریم صاحب اب بھی زندہ موجود ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں وہ اور وہ ایک کل ایک آپ کو چھوٹا ایک نابینا نظر آ رہا تھا دوست و مسجد بھی میرا استاد ہے عالم ہے پورا یہ بھی اور پندرہ بیس تولا بعد جو ہیں وہ چلے گئے خان پور جلسے پر اچھا جی جلسہ سنا جلسہ سن کر واپس اب انہوں نے آنا تھا اسٹیشن پر اور اسٹیشن سے گاڑی پر خان آنا تھا کہ راتوں رات پہنچے صبح کو سبق پر والد صاحب رحمہ اللہ اور شیخ صاحب اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے شیخ صاحب نے جانا تھا اس طرح پنڈی وہ گاڑی کے اب یہ کیسے آئے ہیں اسٹیشن پہ آئے تو گاڑی پر سوار ہوں گے آخر وہ کہتے ہیں کہ دور سے ہم ادھر ادھر سے پھر پھر کر اندھیرے میں آئے اور گاڑی وہ ایک اور تھی ادھر آنے والی وہ کھڑی تھی اس پہ بیٹھ گئے ایک طالب علم تھا ایرانی وہ جو اللہ کا بندہ چلا گیا جا کر شیخ صاحب سے مسافر کیا والد صاحب سے بھی مسافر کیا وہ چھپ رہے ہیں اور اس نے جا کر کر لیا والد صاحب نے دیکھو تو کہاں میں تو ادھر کیسے جی میں اکیلا نہیں ہوں حافظ دوست محمد بھی ہے کریم بھی ہے تو لبا اور بھی ہے سارا معاملہ کھول دیا آپ بتا تھے اللہ کرو مانا سی ون نازیات غرقا ون ناشقات نشقا والسابحات صدحہ فالسابقات بے فالمدبرات امرا ان جملوں کی تشریح جو ہے پہلے چار جملے جو ہیں مختلف اقوال ہیں راجہ قول یہ ہے کہ ملے کا مراد ہے کیا مراد ہے اس لیے میں وہی مانا اب کر رہا ہوں قسم ہے ان ملائکہ کی قسم ہے ان فرشتوں کی اور ملائکہ کی انازعات آتے جو کھینچنے والے ہیں نکالنے والے ہیں روح کافروں کی غرقن سختی کے ساتھ غرقن غرقن قن جو ہے مفول مطلق من غیر لفظ ہی ہے کیا ہے مفول مطلق من ہاں خیال کرو قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں روح کافروں کی غرقن سختی کے ساتھ ون نشے پاط اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھولنے والے ہیں بند کھولنے والے ہیں نشتن آسانی کے ساتھ ونناشات قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے ہیں نشتن آسانی کے ساتھ وسابحات خبحا خبہ اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو چلنے والے ہیں جو چلنے والے ہیں ان روحوں کو لے کر سب ہن تیر کر سبہن کا منع تیر کر اصل میں سب آج اسباؤ کا منع ہوتا ہے پانی میں تیرنا سمجھا مراد یہاں تیزی ہے اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو چلنے والے ہیں ان ارواح کو لے کر جی سابن کا منا تیر کر تیر کر چلنے والے ہیں سابقات سب کا پس قسم ہے ان ملکہ اور فرشتوں کی جو ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے ہیں سب کن دوڑ کر سب کا منا دوڑ کر پس قسم ہے ان ملیکا کی جو ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے ہیں سب کن دوڑ کر سمجھ رہے ہو کیا مطلب ہے فسادہ فسادہ کا یعنی ملے کا جب روح نکال لیتے ہیں نا تو پھر ہر ہر فرشتہ کوشش کرتا ہے کہ میں بار گاہ ایس میں جلدی پہنچوں کیونکہ جس طرح مالک کا کام کر کے نا غلام کوشش کرتا ہے کہ میں مالک کے پاس پہلے پہنچوں تاکہ مالک مجھ سے زیادہ راضی ہو جائے تو یہ دوڑتے ہیں تیرتے ہیں جلدی جاتے ہیں کہ جلدی جلدی بار گاہ ایس میں پہنچوں کہ یا اللہ تیرا حکم بجا لا کر میں آ گیا ہوں کچھ سمجھ آیا ہے کل مدبرات امرا پس قسم ہے ان ملیکا کی جو تدبیریں کرنے والے ہیں امرن امر الہی کی امر الہی کی تدبیر کرنے والے ہیں بارشوں پر مقرر ہیں ملائکہ سمجھا روح نکالنے پر مقرر ہیں بادلوں پر مقرر ہیں ہواؤں پر مقرر ہیں امال لکھنے پر مقرر ہیں یہ سارے امر الہی کی تدبیریں کرنے والے ہیں ان سارے جو ہے نا صحیح ان کا جواب مقدر ہے کیا لکھا ہے آپ جواب کزال کگالے کا جو سلح تو علیہم ہم کا تو کگالے کا جس طرح دنیا کے اندر یہ ملائکہ کا مسلط ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں نرمی کہیں سختی اسی طرح قیامت کے دن بھی تمہارے اوپر ملائکہ کا مسلط کیے جائیں گے وہ بھی تمہارے اوپر مسلط ہوں گے کسی کو نیمتے دیں گے کسی کو رامتے کسی کو عذاب سمجھ رہے ہو یہ لکھا ہے نا جی, جی،, جی، ہاں۔ حضرت سلم مدبرات امرا کی تشریح اور اس کی مراد مفصل مبین مشرہ مسلیہ کے اندر گزر آئی ہے مال مال سارے سوال جواب کرو مانا یوم ترجف الرا تخویف اخروی چل لکھا ہے تخوی اخروی آخرت کے عذاب کا ڈراوا جس دن کے کانپے گی کانپنے والی کانپے گی کانپنے والی کیا مراد ہے زمین نفق اولا کے وقت زمین زلزلہ آئے گا اتنی زور سے زلزلہ آئے گا حضرت کہ یہ پہاڑ یہ مکان یہ گر کر زمین کے اندر دب جائیں گے اور گڑھے پورے ہو جائیں گے جس دن کے کانپے گی کانپنے والی تتبا ہر را دیکھا پیچھے لگے گا اس کے پیچھے لگنے والی <coughs> ہاں۔ پیچھے لگے گی اس کے پیچھے لگنے والی یعنی دوبارہ سور میں پھونکا دیا جائے گا کیا سمجھ رہے ہو دوبارہ سور میں پھونکا دیا جائے گا میں یوم فاتون شدت قیامت کیا لکھا ہے شدت قیامت کتنے دل ہوں گے اس دن واجح فاتون دھڑکنے والے دل دھڑک رہے ہوں گے اور جس طرح انسان کو خوف تاری ہوتا ہے اور دل دھڑکنے لگ جاتا ہے اس طرح دھڑکنے والے ہوں گے آنکھیں ان کی خاص نیچی ہوں گی ندامت سے ندامت اور پشیمانی سے یقول ہے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تو یہ حال ہوگا لیکن اب دنیا کے اندر ان کا یہ حال ہے کہ الٹا ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ لوگ آئینہ استباد جی، نمبر ون کیا لکھا ہے تمہارے پاس ہاں یہ غلط لکھا ہے استباد نمبر اول استباد سے پہلے لکھ لو اول بعد میں مٹا دو پہلے لکھو اول اس سے معلوم ہوتا ہے روح لینے والے ملائکہ کا بہت ہے ہاں جی بالکل بہت ہے اصل میں وہ لفظ نہیں آیا انشاءاللہ شاء اللہ آئے توفت ہو روسو لونا میں وہاں عرض کروں گا بلکہ بریلویوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ایک اسرائیل ہے وہ لاکھوں انسانوں کی یکم وقت جان نکال سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کیوں نہیں حاضر ناظر ہو سکتے اگر اسرائیل لاکھوں انسانوں کی ایک وقت میں جان لیتا ہے تو وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتے موجود تو جواب اس کا یہ ہے کہ جان نکالنے والے روح نکالنے والا ایک فرشتہ نہیں بلکہ بہت ہیں وہ فتح ہو رو سمجھ رہے ہو مردون مر فی حضرت یہ استباد ہے چاہے وہ کہتے تھے کہ دوبارہ زندہ ہونا جو ہے یہ بعید از عقل ہے کرو مانا کہتے ہیں آیا بے شک عمل بتا واپس کیے جائیں گے فی الحال پہلی